جریر نے اعمش سے انہوں نے ابو سالے سے انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے بوس نہ رکھو دوسروں کے ظاہری ایپ تلاش نہ کرو دوسروں کے باطنی ایپ مت ڈھونڈو ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ اور اللہ کے ایسے بنتے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6538